www.attableek.com, the reviver of Iman. انبیاء کرام کی مخالفت کس طرح سے کی ہے اس کا مسلسل تذکرہ ہے اس سے پہلے والے ہفتے میں اجتماعی اور انسانی دونوں حقوق بندوں کے اور اللہ کے بجا لانے کے لیے تورات کے اندر آمد و پیمان لیا گیا تھا اس آمد و پیمان کو عمل میں لانے والے اللہ فرماتے ہیں چند لوگ رہے اور زیادہ تر مخالف رہے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اب تورات میں دوسرے بھی و پیمان لیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے ایک عہد یہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کی مدد کرو گے اور بھائیوں کے قتل کو ناجائز قرار دیا تھا جیسے حدیث پاک میں ہے سباب المسلم خسو ان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا یہ فص و فجور ہے دین سے دوری کی بات ہے وہ کتا لو اور مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا کافرانہ حرکت ہے اس سے کافر تو نہیں ہو جائے گا لیکن یہ حرکت کافر ہی کر سکتا ہے کہ کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی ہیں ان میں یہ فرمایا تھا لاتر جو بادی دلالا اور کفارا میرے بعد لوٹ کر کہیں گمراہ اور کافر نہ ہو جانا کافرانہ حرکتیں نہ کرنا وہ کیا کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو یز و باغ رکھا باؤس معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کو بھی نصیحت ہے یہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری امتوں کو بھی نصیحت کی گئی تھی تو ایک قاعدہ تو یہ بیان کیا کہ اپنے بھائیوں کا قتل نہ کیا جائے خون نہ بہایا جائے ان کے ساتھ مل کر رہا جائے دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو جو ایک جگہ مسلک کے اعتبار سے وطن کے اعتبار سے رہ رہے ہوں نکالا نہ جائے جلا وطن نہ کیا جائے وطن بدل نہ کیا جائے جس کو تڑی پار کرنا کہتے ہیں وہ نہ کیا جائے ان کو وطن میں عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے جیسے تم رہتے ہو ویسے ان کو بھی رہنے کا حق ہے ان کو بھی رہنے دیا جائے تیسرا قانون یہ بیان کیا تھا کہ اگر تمہارے بھائی دوسروں کے پاس قیدی بن جائیں تو ان قیدیوں کو پیسہ دے کر رہائی دلانا غلام بن گئے ہوں تو غلامی سے ان کو آزادی دلانا یہ تین قاعدے تھے اب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی یہ جتنے قاعدے تھے اس کے برخلاف کرتے تھے یہود اور یہ جو عہد و پیمان تھے وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے تھے اور بیان وہی چل رہا ہے کہ کہاں کہاں عہد و پیمان کی یہود نے خلاف ورزی کی ہے اب مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے عرب کے تھے ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ حضرت یہ دو بڑے قبیلے تھے اور یہ دو قبیلے ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن ان کے اندر اتفاق نہیں تھا زمانہ جہلیت میں سرکار کے تشریف لانے سے پہلے ان میں آپس میں لڑائیاں بہت ہمیں دونوں قبیلے دس گرے بارے دے اب قریب میں جو لوگ رہتے تھے یہود ان کو بھی جو ہے کسی نہ کسی کی حمایت کرنا ضروری تھا وہاں بڑے تین قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے جن میں دو قبیلے بہت بڑے تھے بنو قریضا اور بنو نذیر اب یہ قبیلے والے حضرت شیخ الہند کے کہنے کے مطابق اور والے جو تھے بنو قریضا ان کے ہم نوا تھے ان کے مددگار تھے اوس والوں کے اوس والا قبیلہ عربوں کا ہے بنو قریضہ والے یہود جو ان کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نذیر والے جو تھے وہ خزرت والوں کا ساتھ دیتے تھے اب ظاہری بات ہے کہ یہ دو قبائل میں بھی دو مخالف قبائل کا ساتھ دینے کی وجہ سے دشمنی ہے حالانکہ دونوں مسلک کے اعتبار سے ایک ہیں مشرق کے اعتبار سے ایک ہیں مذہب کے اعتبار سے ایک ہیں لیکن جب غوث اور خزرت والے جو برسوں تک لڑتے رہے جب وہ نکلتے تو ان کو بھی نکلنا پڑتا تھا لڑائی کے لیے ان کو بھی نکلنا مقابلے کے لیے ان کو بھی نکلنا پڑتا تھا جب اوس والے حضرت والوں پر حملہ کرتے تو بنو نذیر والے اور بنو قوردہ والے دونوں نکلتے تھے اپنے اپنے قبیلے کی حمایت میں طرفداری میں اور آمنا سامنا ہوتا تھا اس میں بھائیوں کو قتل کرنے کی نوبت بھی آتی تھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو قتل مت کرنا تم نے دنیا کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تورات کے حکم کو نظر انداز کیا تم آمنے سامنے لڑے اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے نے قتل کیا جبکہ یہ منع تھا تورات میں دوسرا ضرورت پڑنے پر جلا وطن بھی کرتے تھے چونکہ دونوں طرف کے حمایتی تھے جلا وطن بھی کرتے تھے جو تورات نے منع تھا کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کیا جائے وہ بھی کرتے تھے تیسری بات کہ جب ان کے قیدی یعنی یہودیوں کے قیدی سامنے والوں کے پاس ہوتے تھے سامنے والوں کے پاس ان کے قیدی ہوتے تھے تو یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے قیدی جو ہے وہ چھڑاتے تھے ان کے قیدی چھوڑ کر یا کبھی میں خرچ کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کو جو قید ہو گئے ہیں دشمن کے پاس چھڑا لیتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم جلا وطن بھی کرتے ہو اور قتل بھی کرتے ہو جو تورات میں منع ہے کہا ہم لوگ مجبور ہیں ہماری مجبوری ہے شتر کی طرح معاملہ تھا ان کا اڑتا کیوں نہیں تو کہاں میں بھاری جانور ہوں چلتا کیوں نہیں تو کہاں میں پرندہ ہوں ان کا بھی یہی حال تھا جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ قتل کرنا تو منع ہے وہ کیوں کرتے ہو ہم لوگ مجبور ہیں وہ قبیلہ جس کی ہم حمایت کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم نکلیں گے اور قتل نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا کام تو ہم سیاسی اعتبار سے مجبور ہیں سیاسی لوگ اپنی سیاسی مجبوریاں بتاتے ہیں بھائی مندر کی ربین کیوں کاٹی آپ نے کہا بھائی میں تو سیاسی لیڈر ہوں مجھے تو سنیما کی بھی ربین کاٹنی پڑے اور مجھے تو مندر میں جا کر سلامی بھی دینی پڑے تو بھائی عقیدے کا معاملہ تو سب سے زیادہ اہم ہے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا اپنی کرسی کے لیے اور سیاست کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کتنے بدقسمت لوگ وہ بھی رہے کہ جو غیروں کی ٹھاٹڑی میں جا کر قرآن پڑ جائے کہاں کہ ہم لوگ عیسا لے ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں اور قرآن شریف پڑھا وہاں بیٹھ کر حالانکہ یہ بالکل منع ہے لیکن اپنی سیاست کو کیا کیا جائے سامنے والے کو دکھانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں بہت سے لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں جس میں دین کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے اس دیش کے اندر رہنا پڑے گا ہم کو اس طرح سے مل کر رہنا پڑے گا تو دیش میں رہنے کے لیے دین کو فروخت کرنا ضروری نہیں ہے حضرت مولانا ابو الکلام آزاد نے تقریر کی تو پہلے نمبر پر یہ کہا کہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے میں پکا موافق ہوں اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ پھر مجھے خوشی ہے کہ میں ہندوستانی ہوں تو دین پہلے ہے عقیدہ پہلے ہے مذہب پہلے ہے اور سیاست کے لیے مذہب کو جو ہے وہ آڑ بنا دینا اور مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ سراسر دین کی توہین ہے اس لیے ایسی پارٹیوں میں شامل ہونا جن کا فیسٹو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جو غلام بن جاتے ہیں یا قیدی بنا دیے جاتے ہیں تو وہ قیدیوں کو چھوڑاتے کیوں ہیں تو کہا وہ دولت کا حکم ہے وہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تورات میں تو قتل نہ کرنے کا حکم بھی ہے جلا وطن نہ کرنے کا حکم بھی ہے کا وہ مجبوری ہے اور چھوڑاتے کیوں ہو جو حکم ہے فرما تو حکم تو وہ بھی تھے اور حکم تو یہ بھی ہیں ایسا کیوں کرتے ہو صرف اپنی دنیا کے مفاد کو ملبوز رکھنے کے لیے اس طرح سے کرتے تھے جس کے لیے پرانے کریم نے بہت اچھا عنوان قائم کیا افتوں میں بے باز کتاب و وطق ہونا بے باز تم اپنی کتاب کی بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض کتاب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہو بعض احکام بجا لاتے ہو جو تمہارے قابو میں ہے تمہاری مرضی کے مطابق ہے وہ بجا لاتے ہو جو تمہارے مزاج میں نہیں آتا تمہارے قابو میں نہیں آتا تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہو یہاں رک کر مفسرین نے کلام کیا ہے کہ جو حالت ان لوگوں کی تھی یعنی یبود کی جس طرح سے وہ اللہ کے احکام کے ساتھ جو ہے اونچ نیچ کرتے تھے بانس پر عمل پیرا ہوتے تھے بانس کو نظر انداز کرتے تھے بہانہ جوڑیاں کرتے تھے فرمایا یہ تقریباً مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو آسان لگتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں آسانی کے ساتھ عمل ہو سکے تو کر لیا اور جب جان پر بوجھ پڑتا ہے خواہشوں کو دبانے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں وظائف پوچھتے ہیں مولانا یہ گناہ ہو رہا ہے وظیفہ بتائیے وہ گناہ ہو رہا ہے وظیفہ بتائیے جان پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور گناہ کو چھوڑنا پڑے گا نماز نہیں پڑھنے آ رہا ہوں صبح کے اندر تو جان پر بوجھ ڈالنا پڑے گا طبیعت پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور اٹھنا پڑے گا دوسرا تو کوئی اس کا راستہ نہیں ہے اس کا کوئی تعویذ نہیں آتا کہ تعویذ گلے میں ڈال دیا تو وہ تم کو کھینچ کر صبح میں مسجد لائے گا یہ تو آدمی کو خود جو ہے اپنے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے مجاہدہ اسی کا تو نام ہے مشاعد جو مجاہدہ کرواتے ہیں تو وہ یہی تو کرواتے ہیں کہ اپنی جان پر بوجھ ڈالو اپنی طبیعت کو دباؤ جو نفس چاہتا ہے ایسا سب مت کرو ورنہ جیسا یہ کہے گا ایسا کرتے جاؤ گے تو یہ جہنم کے کھڈے میں لے جا کر تم کو ڈال دے گا تو اپ تموں ابھی کتاب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مولانا میٹھا کب کھایا جائے کب کھانا چاہیے میٹھا پہلے کھایا جائے کہ ابھی میں کھانا سنت ہے میں نے کہا تحجد پڑھنا بھی سنت ہے لیکن اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا بس خالی کھانے تک جو ہے محدود رکھا ہے سنتوں کو اپنی مرضیات جو ہیں اس کے اندر اور اپنی خواہشات کی جو تکمیل ہوتی ہے اتنا کام کرتے ہیں اور جہاں خواہش کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں نظر انداز کرتے ہیں وہاں اپنی مرضی چلاتے ہیں بلکہ لوگ جو ہیں ایسے موقع پر خطرناک جملے بھی استعمال کرتے ہیں جہاں کسی نے ایسے موقع پہ شریعت کی بات بتائی تو سامنے والا کیا کہے گا بھائی شریعت شریعت مت کرتا ہے ارے مسلمان شریعت نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسئلے میں شریعت کو ملبوز رکھے گا کا بہت مسئلے مت بتا ہم کو بھی بہت سے مسئلے معلوم ہیں یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں دین کی توہین کر ڈالتے ہیں کلمہ پڑھنے تک کی نوبت آ جائے ایسے ایسے غلط جملے زبان سے نکالتے ہیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حال یہود کا رہا ہے اپنی کتاب کے بارے میں اور کتاب کے احکام کے بارے میں اور احکام پر عمل کرنے کے بارے میں کہ بعض آسان جو احکام ہیں ان کو تو لے لیا اور جو مشکل احکام ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جس میں جان پر بوجھ پڑتا ہے جس میں مجاہدہ ہوتا ہے جس میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا نفس کے اوپر وزن آتا ہے تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ وہ کرنے پر انشاءاللہ روحانی ترقی بھی اللہ تعالیٰ دیں گے آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کے ذریعے سے اس کو درجات بھی نصیب ہوں گے اور طاقتیں ایمانی جو ہے وہ بھی نصیب ہوگی خالی نماز کی کا مسئلہ لے لیجیے صبح میں اگر انسان محنت کرے اور مجاہدہ کرے اور اپنے نفس پر ووٹ ڈالے اور نماز میں آئے ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آئے گا یہی نمازوں کا عالم پانچ نمازوں کا بھی ہے کہ پانچوں نمازوں میں اگر پابندی کے ساتھ جان پر ووٹ ڈال کر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اگر آئے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز اس کو وقت آنے پر بے قرار کر دے گی اور قرار بھی ایسا کرے گی کہ جب تک یہ پڑھ نہیں لے گا نماز وہاں تک اس کو چین نہیں آئے گی یہی حال ہے آدمی جہاں تلاوت قرآن کرنے کے لیے بیٹھا تو طبیعت پر ایک بوجھ سہا جاتا ہے اگر عشق پیدا ہو جائے گا قرآن شریف کے ساتھ بوجھ نہیں پڑے گا اب اس کے ساتھ عشق پیدا کیسے ہو جائے اس کے ساتھ عشق پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا اب لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے دن تو ایک پارا نہیں پڑھا جاتا ہم سے تو اس کا بھی آسان راستہ ہے اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی ایک روپو سے شروع کرے ایک پارا میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں ایک رکو سے شروع کرو ایک رکو تو پڑھ سکتا ہے نا آدمی دو تین دن ایک رکو پڑا اب اس کے بعد آپ شروع کیجیے دو رکو چند دن تک دو رکو پڑھیے پھر طبیعت پر تھوڑا بوٹ ڈالیے نفس کو سمجھائیے کہ جب دو پڑھ سکتا ہے تو تو تین بھی پڑھ سکتا ہے جیسے کھانے کے وقت بیٹھتے ہیں تو نفس کو سمجھاتے ہیں کہ جب دو روٹی کھا سکتا ہے تو دو چار بھی کھا سکتا ہے تو جب یہ سمجھا سکتے ہیں تو نماز پہ کیوں نہیں سمجھا سکتے قرآن پہ کیوں نہیں سمجھا سکتے وظائف پہ کیوں نہیں سمجھا سکتے اور اوپر کیوں نہیں سمجھا سکتے یہ ہماری پہمائش پر ہے یہ ہمارے سمجھانے پر ہے ایک آدمی سیرے سے نماز نہیں پڑھتا تو اذان کی آواز سے اس کو الجھن ہوتی ہے اس کو ٹینشن آتا ہے اب نماز کا ٹائم ہوا اور ایک ایمان والے کو بھی اذان کے وقت ٹینشن ہوتا ہے اس کو یہ ٹینشن کہ مجھے سب کام چھوڑنا ہے اور مجھے فکر نماز کرنی ہے وہ یہ ٹینشن لے کے چلتا ہے سامنے والا یہ ٹینشن لے کے چلتا ہے کہ یار نماز اب چھوڑنا ہے میرے کو پڑھنا نہیں ہے تو اس کے بعد طرح طرح کے کام نکل آتے ہیں یہ بھی کام ہے مجھے وہ بھی کام ہے وہ بھی کام ہے سب کام اتنے کھڑے ہو جاتے نماز آسانی سے چھوٹ جاتی اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل مسلمان کا اگر کچھ ہے تو وہ وقت کے اوپر نماز کا ادا کر لینا ہے کیوں جب وقت پر ادا کرے گا تو طبیعت پر بو جائے گا اپنے کاموں کو چھوڑے گا اور وقت پر جائے گا جب وقت نکل جائے گا تو شیطان وردانا شروع کر دے گا کیا وقت تو چلا گیا تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں تھوڑا دیر سے پڑھ لیتے پھر گڑی دیکھتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے تو دس منٹ باقی رہ جائیں گے جب پڑھ لیں گے اب جب دس منٹ رہ جاتے ہیں تو اچانک ایک کام یاد آتا ہے یار یہ تو نہیں پڑھ پائیں گے تو شیطان سمجھاتا ہے کہ کوئی نہیں قدا کر لینا اللہ تعالیٰ نے اوقات رکھے اب نہیں پڑھے تو تب پڑھ لینا اب قضا کا وقت آتا ہے تو دوسری نماز کا وقت آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دو نمازیں کتنی مشکل ہے ایک تو پڑھے گی تمہیں اب دوسری بھی نہیں پڑھے گا اور وہ بھی پڑھے گا تو کتنا بوجھ تیرے اوپر ہو جائے گا کتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا اتنا کام ہے تیرے پاس تو مختلف کاموں کے بہانے سامنے رکھ کر نماز کو ڈیلے کرتا رہتا ہے پیچھے کرتا رہتا ہے اور نمازیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں اور پھر اتنی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی قضا کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ بخود شیطان اس کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا رحمتوں والے ہیں پوری زندگی کوئی نماز نہ پڑے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کلمے کی بنیاد پر جنت میں داخل کر سکتے ہیں تو اپنے سے بہت نمازیں پڑھیے شیطان سمجھاتا ہے ایک دن نہیں پڑی تو کیا فرق پڑتا ہے دو دن نہیں پڑی تو کیا فرق پڑتا ہے اللہ تو کتنے غفور الرحیم ہے ستر سال نماز نہیں پڑی اس کو بھی معاف کر دیا تو اپنوں نے تو اتنی نمازیں پتا نہیں کی یہ سب سوچ ہے ایک آدمی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے شیطان اس کو کہتا ہے تو نے یہ گنا کیا یہ گنا کیا تیرا منہ ہے کہ تو دعا کرے کیا منہ لے کر تو کھڑا ہو گیا دعا کرنے کے لیے کیا منہ لے کر تھی نے ہاتھ اٹھا لیے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور شرمندہ ہو کر اپنے ہاتھ دھیرے سے رکھ دیتا ہے دعا چھوڑ دیتا ہے کہ واقعی میں اتنا گناہ گاہ ہوں کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں تو پھر میں دعا کس بنیاد پر کروں گا دعا چھوڑ دوں حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ دعائیں گنمگاروں کے واسطے ہی تو رکھی گئی کہ اللہ کے دربار میں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے تو ہاتھ اٹھانے ہم کو اس کے دربار میں رونا ہے مانگنا ہے تو یہ سوچنے کے بجائے وہ نیگیٹو قسم کا سوچ جو ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے اور نیگیٹو قسم کا سوچ شیطان پیدا کرتا ہے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا کیا ہے وہ و یاد کم الفقرا بل فخشا شیتان تمہیں کبھی بھی سخاوت کا حکم نہیں دے گا بلکہ وہ یوں کہے گا کہ اگر خرچ کرتے رہو گے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا بچے کیا کھائیں گے فکر فاقہ سے ڈرائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جو ہے و فاقہ کے خوف سے اتنے خائف ہو جاؤ گے کہ جو سوچا تھا تم نے سخاوت کرنے اور خرچ کرنے کا اس کو بھول جائیں گے دوسری چیز جو نیگیٹو ہے وہ سوچنے لگتا ہے آدمی دوسرا شیطان کا کام اچھائیوں کی طرف لے جانا نہیں ہے شیطان داری ہی ہے برائیوں کا کھلم کھلا بے حیائیوں کا دائی ہے شیطان لہذا وہ اچھی چیز کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی وہ یان حکم بل اور شیطان تم کو پخشا کا حکم دیتا ہے گناہ کرنے کا اور گناہ والی چیزوں کی طرف جانے کا تم کو حکم دیتا ہے اور اللہ کی دعوت اللہ کے دین کے دائی کی دعوت کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرت فرض لاد اور اللہ تعالیٰ تم کو مغفرت کا وعدہ بھی فرماتے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے پر رحم کرنے کو بھی کہتے ہیں درگزر کرنے کو بھی کہتے ہیں جنت دینے کو بھی کہتے ہیں معاف کرنے کو بھی کہتے ہیں اور مزید بران خرچ کرنے والوں کو انعامات سے نوازنے کی بات بھی کرتے ہیں تو اللہ ہو جائے وہ مست رتم کیوں علیم اللہ تعالی بڑا وسیع خزانہ رکھتے ہیں اور بڑا علم رکھتے ہیں کہ کون کس نیت سے عمل کر رہا ہے اور کس کو کس طرح سے معاف کرنا چاہیے اور کس کے عمل میں کتنا وزن ہے اور اس کو کتنا عجر دینا چاہیے خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقتوم ایک کتاب و منہ بے باد یہ عادت تو یہود کی بیان کی ہے لیکن وہ عادت مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو آسانی سے کر سکتے ہیں کر لیا اور ذرا مجاہدہ ذرا محنت والی بات اور جان پر ووٹ ڈالنے والی بات آئی اس کو چھوڑ دیا حالانکہ جتنا وہ کرتا جائے گا دین میں اتنا مضبوط ہوتا جائے گا دین میں اتنا مستحکم ہوتا جائے گا دین اتنا قوی ہوتا چلا جائے گا تو اس پر محنت کرنی چاہیے اور اسی کی طرف جو ہے یہ پورے رکو کا خلاصہ جو ہے یہ آیت کریمہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا جیسا کہ یہود نے کیا اور اس طرح سے مت بات کرنا جیسے انہوں نے مختلف مکاریاں اور مختلف راہیں نکال کر اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا ایسا مت کرنا بلکہ جو بھی حکم اللہ کا ہے پھر چاہے وہ مال قربان کرنے سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ جان قربان کرنے سے تعلق رکھتا ہو اس پر عمل پیرا ہونا بس جو آیا جیسا کہ خود جو ہے کہا ہے کہ خزل کتاب اب ہوا قرآن کریم کو یا جو بھی کتاب تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو جیسے قرآن کریم نے کہا واقسم بےحب اللہ بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھانو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر پوری طرح عمل پیرا رہو اور اس کے احکام کو بجا لاؤ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس میں اونچ نیچ کی کوشش مت کرو بلکہ سو فیصد عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تین کے اوپر جمع دیں گے اللہ صلی علی سیدنا محمد مالا آل سیدام محمد والے سلاتن ترجینا بے ہم یمی نک والے بلا و تفصیل نہ بحا جمی الحاظات و تو تفریح نہ بحا من جمی سیاد تر پاؤنا بحا اند کا آلت درجات تو بلے ہونا بحا اکثر غایات من جمی ان خیرات فی الحیات و بعد الممات ان نہ کالا کل شین قریب اللہ محسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من فضل الدنيا وعذاب الاخره اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم ثبت الإسلام والمسلمين اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے غلاموں کو معاف فرما قربانیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین ہمیں دین پر دائم اور قائم فرما اے اللہ سو فیصد دین پر چلنے والا بنا اللہ ہماری لفزشیں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما اللہ دین کے سلسلے میں جو کمزوریاں اور وہن ہے اسے ختم فرما دے اللہ ہمیں دین پر مضبوطی کے ساتھ جما دے اللہ ہمارے بچنے کی یہ بھی شکل ہے کہ ہم دین پر قائم ہو جائیں اور دین پر جم جائیں اے اللہ ہمیں سو فیصد دین پر جما دیجیے اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجیے اے اللہ تلاوت قرآن کا شہداری بنا دیجیے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اپنے فضل سے وہ تمام مظالم کو ختم فرما دے اے اللہ مظلوموں کی غیر سے نصرت فرما دے اور جو نصرت کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما ان کو ہمتیں عطا فرما ظالموں کی سرگوبی فرما اور انتقام کا معاملہ فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتے لیکن اے العالمین تیرے دربار میں ہاتھ ضرور اٹھا سکتے ہیں اے العالمین جو حالات ہم سن رہے ہیں اے اللہ ایسے حالات میں ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور تجھ سے اللہ مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے مظلوم بندوں کی مدد رہے ہیں غیر یعنی مددگاری کی شکلیں پیدا فرما اے العالمین حق کا بول بالا فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے العالمین ہمیں دین سے عشق و محبت ادا فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر نصیب فرما اے العالمین بیماروں کو شفا کا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما گھریلو اور بیرونی اور اندرونی اور باہر کی تمام پریشانیاں دور کرنا اور کی صحابی تمام آفات بلیات سے اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی اور یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے منمانی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ العالمین پورے مجمع کی محبت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت کو اللہ سو خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرما حادثات کی موتوں سے اور اللہ اسپتالوں سے اور اللہ عدالتوں سے اور اللہ قانونی چارہ جو ہے پوری امت کے ہر ہر فرد کی حفاظت کرنا ہمارے جوانوں کو دین کی طرف راغب کرنا ان کو دین کا ذوق شوق ادا کرنا اللہ جو مایوسیاں نظر آ رہی ہیں اسے ختم کروا دے اللہ دین میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ ہمیں امیدوار بنا دے اور اللہ تیری مرضیات پر چلنے والوں کو کامیابی ملتی ہے اس کا یقین ادا کروانے اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور کروا میرا حدی تیار ہوا Thank you. لوگ تھوڑی دیر جہری ذکر کرتے ہیں لیکن اس ذکر میں بہت زیادہ چیخنا چلانا نہ ہو بلکہ یہ جو ہے بڑی متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ذکر کرنا ہے چیخنا مقصد نہیں ہے اصل میں اپنے دل کے اندر اس کلمے کی حقیقت کو بٹھانا ہے اس لیے نہایت توجہ کے ساتھ اور پوری متانت اور وقار کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کرنا ہے تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے یہ عام مراقبہ ہے سب کر سکتے ہیں کسی شیر سے بےحد ہو وہ بھی کر سکتا ہے اور نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے کوئی حرض کی بات نہیں ہے سب سلسلوں کے اندر مراقبے موجود ہیں تیرے سوا مانگو دے حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رنگ بس آخر زبان میرے لگی گئی لگی اور illallah, la ilaha illallah. یا ایس سلسہ لایا إلا الله الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله شاش جی ليس الساعة اللہ اللہ ہر جاؤ مہیا ہر جاؤ ممتا ہر جاؤ ہر ہر ساؤ ہر ہر جاؤ اچھا ہر ساؤ ہر ہر ساؤ اچھا ہر ساؤ اچھا ہر ساؤ ہر ہر ساؤ اچھا ہر ساؤ اچھا ہر ساؤ الله Oh, my God. Oh, my God. ہر گو شرام کا نام ہے آنکھیں بند ہو جس میں میں نے اپلو حرکت نہ ہو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اقتدي بذا الشوق بذا الشوق بذا الشوق حق مشغول شا مشغول شا مشغول شا اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے فصال رات دنیا میں گئی تیری کیسی نادانی ہے دنیا نہ نہ دولت دن جائے گا فقط ساتھ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 من القيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبن اللہ علیہ بنا علینا حسب اللہ علی من اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اے اللہ ہماری بدائیوں سے فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور اے اللہ دین کے لیے ہمیں بیدار اے اللہ سنتوں کا پکا عامل لے عاشق بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اللہ دنوں کے بگاڑ دور فرما دے لکیری اور باطنی اسلام فرما دے غیر سے تربیت کا نظام فرما دے اللہ نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے زبان کو ذاکر بنا دے دل کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر حامل بنا دے اللہ تیرے احکام کی پیروی آسان فرما دے احکام پر چلنے والا بنا دے سو فیصد دیندار بنا دے سو فیصد دین پر عمل کرنے والا بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شہزادی بنا دے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا کرواؤں دل یادوں سے لبریز زندگی عطا کرواؤں غفلت والی زندگی سے حفاظت کرواؤں اللہ معافیات سے حفاظت کرواؤں اور اللہ نیکیوں پر ذوق شوق ہمیں عطا کرواؤں اپنی رضا دائمی ہمیں فرمان اللہ بیماروں کو شفا کا فرمان ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما پورے دنیا کے مظلومین کی اور مقروبین کی مدد فرما کے نصرت کے فیصلے فرما جو دعائیں پورے عالم میں ہو رہی ہیں اپنے فضل سے قبول فرمائے اپنے فضل سے قبول فرمائے اپنے فضل سے قبول فرمائے اللہ مظلوموں کی بے انتہا نصرت کے فیصلے فرمائی غیر مدد کے فیصلے دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا معلومت ادا ہم تمام کی سیاحت کو حسنات سے مبل دے اے اللہ ہم تمام کی معافیات کو ختم دے اس پر آپ کو ادھر ادھر کی قدم چلا دے اے اللہ ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا دے سب سنتوں کا متوارہ بنا دے اللہ تلاوت کا شوقین بنا دے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما ہمارے جوانوں کو دین کی طرف آنے والا بنا دے اللہ ان کا دین کا ذوق شوق بڑھا دے اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی محبت پیدا کروا دے ایمان کی محبت پیدا کروا دے مساجد کی محبت پیدا کروا دے اے اللہ پورے دین سے تعلق پیدا کروا دے اے اللہ اپنے فضلوں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور کروا تو مہان رب بھی کرو بھی رہے مایا سے کون سلام المرسلین والحمد لله رب العالمين پیر کے روز ان شرام پورہ میں بعد نماز عشا مجھے سائن ہوگی پونے نو بجے نماز پڑھا